سرور وبوں کے مالک کہوں تجھے سرور کب کے مالی کو مالا کہ واقعے مالی کو مالا

غریبا کو دو شرف صبح وطن پیشہ میں غریبا کو دو شرف بے کس نواز گے سوالا کہوں تجھے بے کس نواز سو والا کمو تجھے سرور کمو کے مالی کو مولا کمو تجھے کہتا ہے مسافر سے یہ ہر نقل مدینہ آرام زر لے لو یہاں چھاؤں گھنی ہے آرام ذرا لے لو یہاں چھاؤں گھنی ہے گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر یا صبح وطن شام غریب الوطنی گئے صبح گئے نواز کے سمو والا کہوں تجھے بے کس نواز کے سمو والا کہوں تجھے سرور اللہ رے جس میں منور کتاب اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں مجھے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے صبح بانے بٹتا ہے بارہ نور کا سب تلے نے نور کا آیا ہے تارا نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا کے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا باغ تی بانے سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بل بل پڑتی ہے کلمہ نور کا عرش بھی پھر دوست بھی بھی اس شاگ والا نور کا یہ مسمن برج وہ مشکو ہے آلہ نور کا آئی بد اچھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر تن اتلیل بدلا نور کا تیرے ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا تیرے ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا روح ہے قبلہ نور کا اب روح کعبہ نور کا تیرے ہی ماں رہا اے جان سہرا نور کا تیر ماں تیرا جان سہرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں راگی بول بالا نور کا شم دل مشکات تن سینا زجا جا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورا نور کا دیکھ ان کے ہوتے نازیبا ہے داوا نور کا مہر لکھ دے یہاں کے زروں کو مچل کا نور کا بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سانور کا ماہ نو میں بٹتا ہے مہینہ نور کا ماہ نو تیبا میں بٹتا ہے مہینہ نور کا یا بھی داغ سجدائے ہے تمغا نور کا یا بھی داغ سجدائے ہے تمغا نور کا اے خمر کیا تیرے ہی ماتھے ہے ٹیکا نور کا اے خمر کیا تیرے ہی ماتھے کا نور کا تیری صورت ہے مانا نور کا یوں مجازن چاہے جس کو کہتے نور کا علم کی زبان استعمال کر رہے ہیں میں تیری صورت ہے مانا نور کا یوں مجازن چاہے جس کو کہتے نور کا امبیا اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا یہ جو محروم پہ ہے اطلاق آتا نور کا بھیک تیرے نام کی گئے استعارہ نور کا اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے جانے میں جانے اجلا کہوں تجھے جان جان جان جان جانے جانے ایمان اللہ کی سرتا قدم شان ہے یہ ارے انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ جانے ایمان جانے جانے جانی ایمان جانے جانے جان ایمان حبیب خدا کا نظارہ کروں میں جانوں پر نسارا کروں میں یہ ایک کیا ہے اگر وہ کروں تیرے نام پر سب کو بارہ کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں میرا ایمان فرشتے جو پوچھ تمہاری کی جانب اشارہ کروں میں جانے جان ایمان جانے جانے جانی ایمان جان سدا عشق بھی تو انش جان بھی تو ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا دل بھی تو دل تار بھی تو ساڈا دل بھی تو دل دار دل نبی یاد سلطان بھی تو نال ارشاد مہمان بھی تو کل نبی سلطان بھی تو نال ارشاد مہمان بھی تو ساڈا مالک تے مختار بھی تو ساڈا مالک تے مختار بھی تو تے میں مکھ دی گل مکا دے میں مکھ دی گل مکا دیواں سادا دین بھی تو ہے جانے جان ایمان جان جانے جان ایمان جان جان جانے جان ایمان مجرم ہو اپ کا ساما کروں شاہ مجھے اپنے اپ کا ساما کروں شاہ آج کوئی دنیا میں غریب ہوتا ہے غریب کم پیسے والا مطلب پرست ہوتا ہے جو غریب میں بھی ہوتے ہیں کہیں وہ پیسے والا بننے کے لیے کیا کرتے ہیں وہ غریب ہوتا ہے تو پیسے کا پیسہ آنے کا کوئی سبب بن جائے اس کا اہتمام سامان کیا کرتے ہیں وہ مالدار کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں آپ تو بڑے بڑے اللہ ہو یہ ہو وہ ہو یہ ہے وہ ہے خوب ان کی تعریف میں قصیدہ پڑھتے رہتے ہیں میرے آلہ حضرت نے کتنا پیارا کہا وہ غریب نہیں ہے مجرم ہے تو مجرم ہو اپنے اپ کا بخش کا ساما کروں شدا کیسے یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے یعنی شفیع روزے جزا جزاک تجھے یعنی شفی اے روزے جزاکار تجھے جب کوئی فقیر ہوتا ہے ذہن رکھنے والا جب بھیک مانگنے جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تجھے اشاد رکھے تیری اولاد آباد رہے تیرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اس پر رحمت ہو تیرے کام بن جائے بگڑی بن جائے کوئی آنچ نہ آئے بلائیں دور ہو پہلے دعا دیتا ہے پھر کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دے یہ ہوتا ہے محبت فقیر بندے کا دل کرتا ہے اتنی دعائیں کچھ نکال کے ہی چاہیے اور ایک ہوتا ہے فقیر ایسا ہوتا ہے اللہ کے نام پہ دے دے دے دے دے دے دے دے ہے وہ بھی فقیر ہوتا ہے فقیر وہ بھی ہے یہ بھی ہے فرق بڑا ہے وہ بڑا محض فقیر ہے نا ہم کہتے ہیں آقا کو آقا آپ تو شفیع روز جزا ہے تو ہم آقا کو منائیں کس طرح منائیں ذکر جان ہر جان ذکر شفاعت کیجئے ہرد جان ذکر شفاعت کیجیے نار سے بچنے کی صورت سنیے یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے چلو آقا کو مناتے ہیں واہ کیا ہی زو قبضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گنا پر زگاری واہ واہ پیش حق مشدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے دلی کل جانے کی جاگے آہ سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے یعنی شفیع روزے جزا کا قبول چلو حسرت سنتے ہیں وہ دن آج ہے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے یعنی شفیع روزے جزا کا کرو کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے ہر طرف دیدہ حیرت تکتا کیا ہے مانگ من مانتی مانگی مرادے لے گا کیونکہ نہ یہاں نہ ہے نہ مگتا سے یہ کہنا کیا ہے زاہد زاہد زاہد ان کا میں گار وہ میرے شاپے اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے بے کسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش پر یاد میری سن کے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے گوگا کیا ہے کون آفت دادا ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری کیوں ہے بیتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس میں بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی پوچھو کوئی گزرا کیا ہے تو یوں ملائی کرے معروض کہ کے ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا کیا ہے سامنا قہر کا ہے دفتر ہے پیش اور ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں کیا ہے اب کوئی دم میں گریب تارے بلا ہوتا ہوں آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا تو سن کے یہ عرض میری بہر کرم جوش میں آئے اور یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم موری دیا پات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھے تماشا کیا ہے تو ان کی آواز پہ کر اٹھو میں بے ساختہ تشور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے لوگو آیا میرا حامی لوگو آیا میرا حامی لوگ آیا میرا حامی لوگ آیا میرا حامی رو بوایا میرا حامی محشر اگر میشر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جس کے سنا آ گئے وہ بھی تو وہاں ہوں گے وہ آیا میرا حامی لوگ میرا حامی وہ آیا میرا قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں میرا ملو آیا میرا میلو آیا میرا میلو آیا میرا میلو آیا میرا ہم مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے اے مشکل کشا اے مشکل کشا کے مشکل خوشادی تڑپ کر جو میں نے صدا یہ لگائی تو آقا کی رحمت یہ پیغام لائی اب آئی شفاعت کے ساتھ اب آئی ذرا چن لے میرے گھبرانے والے لوگ آیا میرا آمین آیا میرا آمین آیا میرا حامی لو گو آیا میرا حامی آو آیا میرا حامی لو شاہ کہتے ہیں شاہ کہتے ہیں یاد رسی کو ہم ہیں اور وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کہ لو آیا میرا آمی لو آیا میرا خدا شاہد کے روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے لو آیا میرا لو آیا میرا لو آیا میرا لو آیا ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام یا رسول اللہ تیرا نام یا رسول اللہ جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیں وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوسل کوئی سرات پہ ان کو پکارتا ہوگا ارے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا ہزار جان جانچہ نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے نصیروں کی دوڑتا ہوگا مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے مقام فاصلوں پر مختلف اتنے وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا لو آیا میرا حامی لو آیا میرا حامی لو آیا میرا حامی لو آیا پد بدکار ورد لب ہوگی خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فصل مالا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا لوگو آیا میرا میری لوگ آیا میرا ہام لوگو آیا جب پر لے چلا لطف پیشہ تسکین دیتا پیش یزدان لے چلا لو آیا میرا حامی لو آیا میرا حامی تیری ہے جنت تیری آیا میرا ہام لو آیا میرا ہام لو آیا میرا آج جو ہے کسی پر نہیں کھلنے دیتے حشر میں رسوائی بولو آیا میرا آیا میرا لو آیا میرا لو آیا میرا می لو آیا میرا رحمت عالم الٹے کمرے پاک پہ تامن باندھے گرنے والوں کو چہے سے صاف الگ کھیچڑیاں کرتے ہیں لوگ آیا میرا آمی لوگ آیا میرا آمی لوگ آیا میرا آمی گنا کتنے ہی اور کیسے ہی ہے پر رحمت عالم شفاعت آپ فرمائے تو میرا پار ہو جائے گو آیا میرا میلو آیا میرا میلو آیا میرا ہم آیا میرا ہامی لوگ آیا میرا ہامی آیا میرا ہامی آیا میرا ہامی آیا میرا ہام میرا بن سارے امن جان تن بے جان یہ آنا کیا ہے پھر پھر مجھے دامن اقدس میں چھپانے سرور پھر تو ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی ارے وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو حضور کے دامن میں کوئی ہوگا تو کیا فرشتوں کو معلوم نہ ہوگا حضور کے دامن میں کوئی ہوگا حضور حضور جس کو جس مجرم کو اپنے دامن میں لے لے تو فرشتوں کو پتا نہیں پتا تو ہے لیکن فرشتوں میں ہمت نہیں ہے کہ حضور کے دامن سے لے لے ہے نا اسی لیے آرا فرماتے ہیں پھر مجھے دام اقدس دس میں چھپانے سرور اور فرمائے ہٹو ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے تو چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے آقا محکوم ہے ارے حکم والا کی نہ تعمیر ہو زہرا کیا ہے طاقت ہی نہیں ہم میں ہمت ہی نہیں آپ کے حکم کی تعمیل نہ کرے ہم میں ہمت ہی نہیں حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے تو یہ سما یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ واہ واہ یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ چشمے پر دور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے سب کے اس کے اس سایہ دامن پہ نثار اور اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا گئے میں مجرم ہوں اپنے اپو کا ساما کرو ساک کیسے یعنی شفی روزے جزا کا کرو یعنی شفیع روزے جزا کا ززاک تجھے یعنی شفیع روزے جزا کا جزاک تجھے یعنی شفیع روزے جزا کا جزاک تجھے راہی سے ہے یا رسول اللہ تیرے تو وسط اے بے تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے تو حیران ہوں میں تو حیران ہوں کیا بھی نہیں ہے نا ہے نا تو بولے حیران میں کیا کیا کہوں تجھے رخ دن ہے یا میرے سما سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بل بل نے گل ان کو کہا تو کمری نے سر نے جہاں پیسا تو حیرت نے جھجلا کر کار یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں گہرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کے کیا تم ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے جان بچانا سب سے بڑا فرض جان بچانا سب سے بڑا فرض صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے الگ بات کہ محبوبوں نے شفا دے دی لعاب آب دہن میں شفا مل گئی یہ الگ بات لیکن صدیق بل کے غار میں ان پہ دے چکے اور حفظ تو جان پروز غرر کی ہے اور مولا علی نے والی تیری نیند پر نماز نماز تو فرض ہے نماز تو فرض ہے اور عصر کی نماز تو سب سے اعلی خطر کی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر اب سب سے جو اعلی خطر کی ہے ہاں ہاں آقا آقا ہاں تو نے ان کو جان تو نے صدیق کو جان انہیں پھیر دی نماز علی کو پھیر دی نماز ہاں اے میرے آقا تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے ہیں جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا فرائض ہے اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب پہ عام البشر عروس انہی کے پیسر کی ہے ظاہر میں میرے بھول حقیقت میں میرے کی یاد میں یہ صدا پل بشر کی ہے ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہوتے کہاں خلیل مینا کاما لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہے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 وہ وہ گل ہیں وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بل بل یہ دیکھ گلشن گلاب میں گئے حیراب میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیراب میرے میں کیا کیا کہوں تجھے آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر و متاثر و منور و مصفا و مجلا دل اعلی جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہی اب رات کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار سونگ لو خوشبو کے سوئے محمد وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنش جائے یہ سیوتی یہ چمبیلی یہ گلے لال اور چمپا کا نکھار جس کی نکھت میں ہے قرآن گلوں پر وہ سمن نہ پائے آہوے خودن باد چمن پوے چمن ناز چمن رنگ چمن نور چمن سارا چمن زار ورفعنا ورفعنا لکا ذکرت کی اس آیا ایک توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں تزمین میں ہر رہد کی شامل ہے زمان کیسے وَأَحْسَمُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مبرعم من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك طلع البدر علينا من فنجات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسيل وهالي الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا مماجد يا امام القبلتين ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك بلغ الأولى بكماله كشفت تجا بلغ الأولى بكماله كشفت تجا بل حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الصنع كما كان حقه بعد زخدا بزرق توي قصة مختصر ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك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 من من من رسول ملتمس غرفا البحر رشفا ورفعنا لك سن پور پ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے نبز ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے ورمہ نسیمہ نسیمہ جانب بتہا گزر کن احوالم محمد را خبر کن راہ سلطان عالم یا محمد لطف من نظر کن رفعنا لك ذكرك يا أيها المزمن يا أيها المنتظم يا سيد طه

مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی حیران زمین و زمان تمہارے لیے ہے مکین و مکان تمہارے لیے ہے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہے دہن زبان تمہارے لیے بدن تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر یہ پیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم دبا تمہارے لیے ہے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں تلن سزائے مہن تے ایسے مینن یہ امن و اما تمہارے لیے عطائے آرام جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش بانی نہ لوح مبی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں تو ہم سے کھلی اصل کی نگاہ تمہارے لیے یہ پیسے دیے وہ جھوٹ کہ نام لیے چاہیے سہانے لیے تمہارے دیے یہ اکرم میاں تمہارے لیے صحاب کرم روانہ کیے کہ آب نیام زمانا پیے کہ نی نیام زمانا پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ بدا تمہارے لیے رشتے ختم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و آدم حدوث و قدم جہاں میں یہاں تمہارے لیے یہ مرحمت ہے یہ کچی متے نہ چھوڑی لتے نہ اپنی گتے قصور کرے اور اسے بھرے قصور جنا تمہارے لیے پنا بدرت بقا بپرت سے ہر دے دو جہت گرد سرت ہے مرکزیت تمہاری صفت کہ دونوں کما تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے زندگیاں ختم ہوئی ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے او ساپ کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا تیرے او ساپ کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا کہہ لے گی سب کچھ کچھ کچھ ان کے سنا خان کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخن کس پہ کر دیا لیکن رضا نے سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں